انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم اور اولیاء صالحین کی قبروں کا قصد اور ارادہ کرنا دعا کے لیے اپنی دعا کے لیے اپنی مصیبت اور تکلیف کے وقت میں یا ویسے دوسرے اوقات میں اپنے لیے دعا کرنا یہ بدعت اور شرک ہے بلکہ درباروں کا اس طرح قصد کر کے جانا جو ہے وہ اس طرح سمجھا سمجھا جائے گا جیسے کسی بت کی طرف لات اور عرضا کی طرف جا رہا ہے اس بات کے رد میں سب سے پہلے میں صحیح مسلم شریف سے ثابت کروں گا کہ درباروں مزاروں کیا عام قبرستان جو ہیں مسلمانوں کے مومنوں کے ان پر جا کر کھڑے ہونا ان کو سلام کر کے اپنے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے پھر دعا کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ابن تعمیہ ستائیسویں حصے میں جگہ جگہ یہی لکھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر درباروں مزاروں پر قبروں پر اپنے لیے دعا کرنا یہ بدات اور شرک ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے صحابہ سے میں مسلم شریف کی حدیث سے ثابت کروں گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امت کو حکم ہے سبحان اللہ صحیح مسلم شریف میں اور نسائی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں یہ آیا کہ جب قبروں کی زیارت کے لیے بندہ جائے مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے اس وقت سلام اس طرح کرے مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ کہ سلام اس طرح کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبروں کی زیارت کرو تو سلام اس طرح کرو السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین اے مسلمانوں مومنوں اس گھر میں رہنے والوں تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی ہو و انا شاء اللہ اور بے شک ہم اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اگلے الفاظ جو ہیں ان کو سن کر آپ معلوم کر لیں گے کہ اپنے لیے دعا کرنا بھی وہاں پر سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان سے ثابت ہے میں لفظ مسلم کے یہ ہے نس اللہ لنا والا کم العافیہ ہم مانگتے ہیں اپنے لیے لنا والا کم اور تمہارے لیے آفیت اب آپ خود اس پر غور کریں نس اللہ لنا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے یہ پہلے ہے زیارت قبور قبور کے لیے جو دعا مسلم شریف میں بتائی گئی ہے اس کے الفاظ یہاں پر یہ ہے نس اللہ لنا والا کم الحافیہ کہ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت مانگتے ہیں اللہ تعالی سے اپنے لیے آ گیا اپنے لیے دعا مانگنا قبروں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا مانگنا یہ عام مومنین کی قبروں کی بات ہے یار انبیاء اور صالحین کی قبروں کا کیا عالم ہوگا کہاں پر کیسے شرک اور بدت ہو سکتا ہے جب عام قبروں پر جائیں تو بندے کا دل اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے اور وہاں پر پھر یہ دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے لیے ہم مانگتے ہیں تمہارے لیے مانگتے ہیں تو بتاؤ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر پہنچ کر کیا ادھر اپنے لیے دعا مانگنا شرک ہو جائے گا عام قبروں پر مانگنا سرکار کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم کی حدیث مبارک ہے اور امبیا اور صالحین اور خصوصاً سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر پہنچ کر دعا مانگنا اپنے لیے بدت اور شرک یہ کہاں کی بکواس ہے اور مسلم کے اور الفاظ سنے مسلم کی اور روایات میں یہ آیا وہ یرحم اللہ المستقدمین مستقرین اللہ ہمارے تمہارے اے قبرستان والوں اللہ ہمارے اور تمہارے اگلوں اور پچھلوں سب پر رحم فرمائے ادھر تھا نس اللہ لنا ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے معلوم ہوا قبرستان میں جا کر اپنے لیے آفیت کی دعا کرنا ہے سبحان اللہ یہ خبیص کہتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگ سکتے ان کے لیے مانگو کہ یہ بخشے جائیں اور یہ فلان ہو جائیں یہ فلان ہو جائیں اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتے اور میں آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اپنے لیے مانگنا خود مسلم شریف کی حدیث میں ہے نسائی کی حدیث میں ہے ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اتنا اندھا ہے ابن تیمیہ خبیص اس کے سامنے سب کتابیں کھلی رہتی تھی یہ حدیث کی چھ کتابیں نہیں کھلی رہتی تھی لیکن اس کے سامنے وہی کتاب کھلی رہتی تھی جو اس کے مطلب کی ہوتی تھی جو جب بات اس کے مطلب کی نہیں ہوتی تھی چاہے بخاری میں ہوتی اس کو نظر نہ آتی یہ اس خبیص کے اندر خباست تھی اللہ ابن ماجہ شریف میں یہ ہے توجہ ابن ماجہ شریف کے یہ الفاظ ہیں اور ابن السنی امام ابن السنی نے عمل الجوم واللیلہ کے اندر جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں اللہ تحرم اجرہم ولا رحم بعدہم اور جو عمل اليوم اللہ کے اندر الفاظ ہیں وہ ہے ولا تفت بعدہم یہ بھی قبرستان میں دعا مانگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اے اللہ ہمیں ان قبرستان والوں کے اجر سے محروم نہ کرنا کیا مطلب ہم آئے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں یا اللہ ہم سلام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں تو جو ان کی نیکیوں کا اجر تو نے ان کو دینا ہے وہ ہمیں بھی عطا کر دینا کہ اللہ کے یہاں بندے مومنین سو رہے ہیں بڑی بڑی نیکیاں کر کے آئے ہوئے ہیں ان پر تو نے اجر ان پر رحمت کرنی ہے ان پر اپنا فضل فرمانا ہے ان کو کوئی نہ کوئی اجر دینا ہے تو اے پروردگار ہمیں بھی اس رحمت کے چھینٹے سے کچھ عطا کرنا محروم نہ کرنا یار یہ کیا ہے یہ کیا ہے ان لانتیوں سے میں پوچھتا ہوں کیا ابن ماجہ نہیں پڑھتے نسائی نہیں پڑھتے سمجھ لگی گل دی ہاں یہ نسائیاں ہی پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آئی یہ پڑھتے ہیں یہ پھر باجا اور نسائی نہیں پڑھتے یہ نسائیاں پڑھتے ہیں اور نسائیاں جان دے ہو یہ اپنی نسائیاں پڑھتے ہیں ان لانتی کچھ نہیں نظر آتا یہ کیا ہے اور سنو ہم بھی اسی لیے جاتے ہیں ہمیں معلوم ہے اگر داتا علی حجویری جیسا بزرگ لیٹ رہا ہے تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ان کا اجر وہاں پر بارش کی طرح برس رہا ہے ہم جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہ اللہ تحرمنا اجرہم جو اجر ان کو دے رہا ہے یا اللہ ہمیں محروم نہ رکھنا کتنے کتے لوگ ہیں اتنا سری اور واضح حدیثوں کو چھپائے رکھتے ہیں ابن تیمیہ بکواس کرتا ہے خبیص کہتا ہے یہ تو حدیثوں میں صحابہ سے ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی ہو کسی قبر پر جا کر لاکھ لاکھ بوتھے تیرے دے بسے خبیسا کتیا بگرتیا ایڈا جھوٹ بولی جانا اچھا کوئی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ایڈے انے تے نہیں بھی سانو بچ لکھے دسے ہی کوئی نہ تیرا دا تا چلتا بھی اسی ویلے ہوں پر حضور دے صدقے ایسا ویلے نہیں سن دس ہے میرے آقا دا فرمان اللہم لا تحرمنا اجرہم اے اللہ سانو اینا دے اجر تو محروم نہ رکھنا ولا تو دلنا بعدہم اینا دے مگروں سانو گمراہ نہ کریں یا اللہ اینا تو بعد فتنے فترے نہ پاوی ہدایت تے رکھی معلوم ہویا میرے آقا نامدار دیا صحیح آمدار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا اپنے لیے رحمت کی دعا مانگنا اور جو ان پر اللہ کا فضر ہو رہا ہے قبر والوں پر اس رحمت کا حصہ مانگنا اور اپنے لیے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا مانگنا فرمان رسول اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے سنت صحابہ ہے اب جو منکر ہے وہی گابا ہے وہی گابا جان دے وہ کو آدر اچھا ساری سرکی آدھے گابا اب اچھا کنو آدھے ساری سرکی گابا گابا ساری آدھے فلانا ڈگا ہے یہ دان دے گب ہے یہ نام مراد یہ مذہب صاحب یہ سنت صاحب آ جڑا منکر ہے وہ ہے انگریزی گابا ہاں،, ہاں ہاں یا گابا ٹرسٹ کہہ لو بول دے نہیں اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں یہی دعائیں جا کر اللہ تعالی کے بزرگوں کی دربار میں کیا کرو جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کیا مطلب وہاں پر جا کر سلام عرض کیا تو کہا اے اللہ ہم تجھ سے اپنے لیے اور ان کے لیے آفیت مانگتے ہیں سبحان سبحان اللہ! یا اللہ ہمارے اگلے پچھڑوں پر رحم فرما یا اللہ ان کے اجر عظیم سے ہمیں محروم نہ فرما اور یا اللہ ان کے بعد ہمیں گمراہی سے بچا ان کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں کیا مطلب جس طرح یہ ہدایت کے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں ہم بھی اسی طرح ہدایت لے کر آئے اور سمجھ لگی اور سمجھ لگی گلدی یہ ساریا دعوا صحیح حدیث آئی صحیح حدیثوں میں آئی سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی سنا اور عجیب لطف کی بات ہے میرے بھائی توجہ رکھنا انہیں دعاؤں کو دیکھ کر کہ جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مانگتا ہے انہی دعاؤں کو دیکھ کر ہمارے اسلاف نے لکھا کہ استجابت دعا دعا کی قبولیت کے جو مقامات دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں ان میں سے مسلمانوں کے قبرستان اور اللہ کے نیک صالحین بندوں کے مزارات ہیں کیا کہا ہے میں نے اور جب ان حدیث میں آ گیا کہ اپنے لیے وہاں پر رہیے دعا مانگو جا کر تو ان احادیث سے ہمارے تمام اسلاف امت نے یہ سبق سیکھا اور ہمیں بتایا کہ مومنین اور صالحین کے دربار مومنین کی قبریں قبرستان صالحین کے دربار انبیاء کے دربار و مزارات قبولیت دعا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان مقامات میں سے ایک مقام مومنین خصوصاً صالحین کے قبریں اور دربارات مزارات ہیں سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے میں نے اب سنیے حوالہ وہابیوں کے گھر کا ان کے گھر کا نواب سدی کسن بھوپالی بڑا وڈا خنجورا ہوا ہے بھوپال دا نواب سی انگریز دا ٹٹو سی دا سردار سی وہابیاں دا پیشوا سی اس خنویر دا استاد یہ بھی فدو دا شاہ ہے اس کو قاضی شوقانی کہتے ہیں یہ عرب کا تھا کتاب میرے ہاتھ میں اس کی تحفت الذاکرین بعدت الحسن الحسین الحسن الحسین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم الحسن الحسین کتاب ہے سواد کے ساتھ دونوں لفظ سواد کے ساتھ ہیں الحسن الحسین اس قلعے کو کہتے ہیں حسین مضبوط کو کہتے ہیں مضبوط قلعہ ایک کتاب ہے الحسن الحسین جس کا معنی ہے مضبوط قلعہ من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے امام جزری رحمہ اللہ نے امام جزری رحمہ اللہ نے یہ دعائیں اکٹھی کی ہیں یہ دعائیں اکٹھی کی ہیں توجہ ذرا دعائیں اکٹھی فرمائی ہیں ان دعاؤں والی کتاب کا نام رکھا ہے الحسن الحسین بازار میں اردو میں بھی مل جاتی ہے اس الحسن الحسین جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں سے دعائیں نکال کر جمع کی ہیں تاکہ مومن کو پتا چلے ہمارے نبی کون کون سی دعائیں کس کس وقت میں بتا گئے ہیں کس کس وقت کی دعائیں حضور بتا گئے ہیں اب جناب جی ان دعاؤں کا مجموعہ جو کتاب ہے اس کا نام الحسن الحسین ہے اس پر شرع رکھنے والا وہی وہابیوں کا پیشوا قاضی شوقانی ہے ذرا توجہ سے سننا میرے بھائی اب میں بتاتا ہوں شیخ جزری رحمہ اللہ لکھتے ہیں دعاؤں کے قبولیت کے مقامات میں سے ہاں جی ایک مقام کون سا ہے آپ فرماتے ہیں امام جذری فرماتے ہیں ایک مقام فرمایا اللہ تعالی کے نیک بندوں کے دربار ہیں کیا ہے بولو یہ دیکھیے جی آداب دعا کی فصل باندھی کہ دعا کے ادب کیا ہیں اللہ رسول کو پسند طریقے کیا ہیں تاکہ وہ طریقے اپناؤ اور تمہاری دعا قبول ہو فصل فی آداب دعا آداب دعا لکھتے گئے ہاں جی سب سے بڑا ادب یہ بتایا حرام سے بچے کھانے پینے پہننے کے اندر اللہ کے لیے خالص ہو کوئی نہ کوئی عمل سالے پہلے کرے وضو کرے کبلا رو ہو نماز پڑھے گوڈ ہاں جی،, ہاں جی گوڈے اپنا دو زانو ہو کر بیٹھے پھر اللہ تعالی کی تعریف حمد کرے الحمد رب العالمین پھر درود پاک پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اول میں بھی آخر میں بھی پھر ہاتھ کشادہ رکھے کاندھوں کے برابر اٹھائے اور جناب جی کا شفا امامات تاد ادب اور خوشور اور آج بھی ملت کے ساتھ سوال کرے اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں ان کا واسطہ دے اور جو دعائیں حدیث میں آئیں ہوئی وَيَتَوَسَّلِ اللَّهِ بِأَنْبِعَائِ وَالصَّالِحِينَ بِخَفْتِ صَوْتٍ آہستہ آواز کے ذات نبیوں اور نیک بندوں کا واسطہ دے یہ آداب دعا میں لکھا ہوا ہے وہ تیرا پھر اور اپنے جرموں گناہوں کو کا اقرار کہے مولا بڑا پاپیاں بڑا مجرم میری سن لے ہاں جی دا جب داؤ بے نفس ہی دعا پہلے اپنے لیے مانگے ولا یا خرسو نفسو پہلے لوگوں کے لیے نہیں اپنے لیے مانگے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا بے نفس کا شروع اپنے تو ہی کر شروع اپنے تو گھر والا یا خرسن افسو خاص اپنے لیے دعا نہ مانگے اگر امام ہو وہ اصل بے آزم و رغبت و جدن و اجتہاد جب مانگے پختہ یقین اور ارادے کے ساتھ مانگے یہ ڈھلم ڈھلا نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں نہ پک ہونا چاہیے ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے ٹالے گا ہرگز نہیں آپ فرماتے ہیں ہاں جی پھر یو حضر و کل بہت دل حاضر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور دل سویا ہوا ہو سن رجا رجاؤ یو ہر سن رجاؤ امید اچھی کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر اور تکرارے دعا کرے دعا کے الفاظ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے الفاظ تین مرتبہ دہراتے تھے بار بار اللہ تعالی سے سوال کرے کوئی گناہ کی بات نہ ہو نہ سلا رحم نہ قطع رحمی کی بات کرے اور نہ ہی جناب جی کسی بہن جی اس طرح ولا بے آمن قد فرے گا مینو ایسی بات بھی اللہ سے نہ مانگے جو تقدیر میں اٹل فیصلے ہو چکے ہیں مثلا مثلا میرے بھائی کافر جو مر گیا اس کی بخشش کا نہیں اب کوئی بخشش کا سوال نہ کرے کیوں جو کفر کی حالت میں مر گیا فیصلہ اٹل ہے اس کو اللہ نے بخشنا نہیں ہے کوئی دعا مانگے چاہے سمجھ نہیں آئے سبحان اللہ پھر فرمایا کوئی محال چیز بھی نہ مانگے یہ نہ مانگے یا اللہ میرے گھر میں بیٹا پیدا فرما پیدا ہوتے ہی جھارا پہلوان ہو <laughs> سمجھ لگی یا اللہ کرم کر دے مجھے میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو میرے ساتھ کا بھی ابھی بنا دے یا مجھے باپ میرے بیٹے کو میرا باپ بنا دے مجھے بیٹا بنا دے ہاں ایسی بے وقوفوں والی دعائیں نہ کرے سمجھ لے کہ ولا یا اللہ تعالی کے آگے یہ نہ کہے اللہ یہ کام نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا میں مانگوں گا بھی پھر بھی نہیں کرے گا نہ تو رکاوٹ ڈالنے والا کون ہے وہ مالک گا جو چاہے کرنا ڈالے فرماتے ہیں سلو حاجت ساری حاجت اپنی مانگے ہاں جی اور دعا کر سننے والے پھر آمین کہیں پھر چہرے فراغت کے بعد چہرے پر ملے اور جلد بازی جلدی طلب نہ کرے یہ نہ کہے فوری دے دے یا اللہ فوری دے دے اور یہ بھی نہ کہے میں نے مانگی اللہ نے قبول نہیں کی آپ فرماتے ہیں آگے جگہ بتاتے آگے بتاتے ہیں توجہ ذرا یہ جناب جی مقامات دعا توجہ ہے مقامات دعا وہ تو میں نے زیادتی فائدہ کے لیے زیادتی ہے ہاں ہاں ہاں توجہ ہے آداب دعا پہلے بتا دیے چلو فائدہ ہو جائے کہ اللہ تعالی سے مانگنے کے آداب کیا ہے ان کے بعد اصل بات کی طرف آتا ہوں فصل فی اما کن الجاب وہی المواد المبارکہ قبولیت کی جگہ کون سی ہیں فرمایا برکتوں والی جگہیں اب اب برکتوں والی جگہ کون سی ہیں کافی بتا رہے ہیں آگے چلتے چلتے فرماتے ہیں الانبیاء کبوریا السلام فرماتے ہیں نبیوں کی قبریں یہ قبولیت کی ہیں ولا سے ہو قبر و نبی بے آئے نہیں سوا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل لمائے وہ قبر ابراہیم علیہ السلام داخلہ سور من غیر تعین وہ قبر ابراہیم علیہ السلام داخلہ سور من غیر تعین وہ جر استجابت الدعا عند قبور الصالحین بشروط معروف یہ عبارت امام جذری کی اوے یہ وہی ہے جنہوں نے المقدمت الجزریہ لکھا ہے قرات کا ہاں یہ دو بندی پڑھتے ہیں ان کو کہو یہ شیر مشرق کا خیر ہے کیوں یہ کہہ رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں علیہ سولہ سین میں نبیوں کی قبریں وہاں پر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر فرما رہے ہیں یقینی طور پر قبر اجماع جو ہے وہ حضرت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور بیت المقدس کی دیوار کے اندر ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی قبر انور بیت المقدس کی دیوار شریف کے اندر ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ فرماتے ہیں تاجین نہیں لیکن تاجین تھی اس ہو چکی اس وجہ سے اس وجہ سے ہوگی کہ پانچ سو پندرہ کے اندر پانچ سو پندرہ ہجری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہاں پر قبر مبارک ننگی ہو گئی زہر ہو گئی ہاں جی ان کے جسم شریف باہر ظاہر ہو گئے اور جگ نے دیکھا زمانے نے کہ تینوں رب کے پیغمبروں کے جسم مبارک پھول کی طرح چمک رہے تھے یہ بات لکھی ہے تاریخ والوں نے سب نے حضرت جی ہاں جی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو البدایا و نہایا محد سب نے کثیر کی پڑھے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور مجیر الدین علیمی مجیر الدین علیمی رحمہ اللہ کی تاریخ جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلاۃ و تسلیم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یعنی ابا جی پھر بیٹا جی پھر بیٹا جی پھر یعنی کیا مطلب دادا دادا بیٹا پوتا تینوں کی قبریں زہر ہوئی تو اب بات کو سمجھنا فرماتے ہیں نبیوں کی قبروں پر دعائیں کیا ہوتی ہیں اور آگے فرماتے ہیں وہ جر بس تجابت قبور تجاوت اللہ اللہ تعالی کے نیک بندے صالحین کی قبروں کے پاس جا کر دعا مانگنا تجربے سے ثابت ہے کہ قبول ہو جاتا ہے اب تجربے نتھو خیرے کے نہیں ہیں اللہ کے ولی اور بزرگ آل علماء اماموں کے تجربے ہیں خیر وہ تو تھا متن وہ تو اصل کتاب اور جو اب وہابی شرح کرتا ہے وہ سناتا ہوں وہابیوں کا پیو کہتا ہے اقول ہادا جعلہ المصنف رحمہ اللہ داخلا فيما تقدم من التجريب الذي ذكره ووجه ذلك مزيد الشرف ونزول البركات کہتا ہے یہ امام جزری جو لکھ رہے ہیں اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ جو عزت والی برکت والی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ جگہ جو برکت والی ہوتی ہے آگے کہتا ہے وقد قدمنا انہا تسری برکت المکان علی کما تسری برکت الصالحین الذاکرین اللہ سبحانہ علی من دخل فیم ممن لیس ہوا منہم کما یفیدہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم القوم لا یشقا بہم بہیم لا بہم جلیسہم یہ لکھ رہا ہے کہتا ہے جگہ میں برکت ہو جو جا کر بیٹھتا ہے اس کو بھی مل جاتی ہے برکت جیسے کہتا ہے وہاں بھی کہہ رہا ہے جیسے صحیح حدیث میں آیا خود نیک بندے صالحین اللہ کے اللہ کے ولی لوگ وہ جب زندہ حیات ظاہری کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی محفل میں جا کر کوئی بیٹھے حدیث صحیح میں آتا ہے لا کا بہم ہم جلیس ان کا ہم نشین ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا حدیث بخاری مسلم میں وہابیوں کا پیشوا کہتا ہے جب ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ ذکر کرتے ہیں بلکہ سراپا دکری ہوتے ہیں اللہ کے ولی جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ذکر اگرچہ وہ کرتے ہیں محروم یہ نہیں نہیں رہتا اسی طرح برکت ان کی زمین میں ہوتی ہے محروم یہ بھی نہیں رہتا سمجھ آئیے بول بولو بھائی دلیل دیتی دلی بھابیا دیا ناسا کٹن واسطے یہ کافی کہ صحیح حدیث تسا ایک وارا نہیں مرو کوئی ہزار وارا سنی ہونی یہ آم مولوی جڑے نے اپنی محفل ت جوڑ لے ان جدو بھی محفل ہو ماشاءاللہ اور سنگیو تسی ماشاءاللہ بڑ گیا بڑیاں من جناب جی رحمتہ والے بڑی بر اور تسی اج محروم نہیں جانا اج تسی انشاءاللہ رنگے جانا دے بڑا تسی بخشے جانا ہے کیوں آکھے رب دے فرشتے پھر دے پہنے وہ پھر دے ہوندے نے حدیث پا کے جاوندا محفلاں لب دے پھر دے ہوندے نے ذکر دیاں ہاں جی پھر فرشتے جناب ویکھ دے نے یا اللہ کریما محفل لگی ہے ہاں اکی ہاں، سالے دیکھیا جائے سالے دیکھیا ہاں جائے جی، کی کرن دے سنا کرن دے سن ہاں جی جاؤ جا کے کہہ دو جنے بھی بیٹھے سن یا اللہ اوتھے جڑا ٹردا پھر دا او ایویں جا رہا سی اپنے کام تے بیٹھ گیا انہاں نے یا اللہ اللہ فرما دا میں اونوں بھی بخش دیتا ہے عام حدیث سنی ہونی ہے کہ نہیں اے وہابی ایتھے پیا لاوندا ہے یہ وہاں بھی شوقانی ادھر تو الزاکرین میں کہتا ہے جب اللہ حالانکہ ان مولویوں کی محفلوں کی بات نہیں ہے وہ اللہ کے ولیوں کی صالحین کی محفلوں کی بات ہے کیوں اس حدیث میں صاف آ گیا اللہ فرما ہے بتا بتاؤ فرشتے وہ کیا مانگ رہے تھے یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے تیری جہنم سے ڈر رہے تھے اے فرشتوں انہوں نے دیکھا یا نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو پھر کیا کتنا ڈریں گے اور یہ مجھے جو محفلیں ملاؤں کی ہوتی ہیں یہ تو نڈر ہونے کی محفلیں ہوتی ہیں یہ تو صاف کہتے ہیں پہلا موڑ بھی جدو تقریر شروع کرتا آتا ہے سنیا حضور دیا دیوانیا پروانیا تینو ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں معلوم ہوا کتے دے پتر دی محفل وہ فرشتے فرشتے نہیں ڈھونڈ دے جے اے ہوندی بھی پئی ہوئے تے نالوں دی لنگ جاندے نے آندے نے بے ایمان پتہ نہیں کیڑے سور کٹھے ہوئے نے اے رب تے رب تے ڈرن والےاں نو بخشدا اے آندا ڈرنا ہی نہیں پاویں پٹھی دا پتر آیت پڑھدا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو آیت پڑھے گا آکھے گا کی او سنیا تینو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں آیت کی پڑھتا ہے اللہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو آیت پڑھتا ہے تو تقریر اگو کی شروع کرتا ہے اور سنیا تین ڈرن کی کوئی نہیں اور گوس دیا پروانے ہزور دیا مستانیا دیوانیا فلانیا آ گیا بخشیا گیا تین ڈرن کی لوڑ کوئی نہیں ہوں سچی دس اتنے ادیس چاہتا ہے فرشتہ رب پوچھتا ہے کی یا اللہ تے ڈر رہے سن تیری دوزخ تو تے پناواں دے سن اے محفل اللہ دے ولیاں دی ہوندی ہے جتھے دوزخ تو ڈر ہوندے نے ڈر دسے جاندے نے پھر شریعت دا عمل جاندا ہے سال ہاں، ایسے صالحین کی محفل ہن حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہابی کہتا ہے کہ لنگ گزرتا ہوا آدمی اس محفل میں بیٹھ جائے چاہے اپنے کام جا رہا تھا تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا اور یا اللہ کریم وہ تو اپنے کام جا رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا بہم جلیس وہ, وہ لوگ ہی ایسے ہیں میرے صالحین کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہتا بولو اے ان کا ہم نشین بد بخت نہیں رہتا اب یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ لو ذکر انہوں نے کیا برکت اس کو بھی مل گئی بخشا یہ بھی گیا کہتا ہے اسی طرح جو جگہ اللہ کے ولیوں پاکوں کی برکتیں والی جگہ ہے برکتوں والی جب وہاں پر تو دعا مانگے گا وہ برکت تجھے بھی ضرور مل جائے گی سمجھ نہیں آئی اللہ تعالی رحم فرمائے امام جزری رحمہ اللہ پر کہ آپ نے فرمایا وہ جر بست دعا ان دا قبور صالحین کہ صالحین کی قبروں کے پاس دعائیں تجربے دعاؤں کی قبولیت تجربوں سے ثابت ہے اولیاء صلاحہ بزرگان دین علماء کے تجربوں سے ثابت ہے بات سمجھنا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے میرے خیال میں ان کا خیال شریف ان حدیثوں کی طرف نہیں گیا جو میں پیش کر چکا ہوں سبحان اللہ یہ تجربے تک ورنہ نہ رہتے یہ خالی تجربے کی بات نہیں میرے مصطفیٰ کریم نے جب فرما دیا کہ وہاں پر جاؤ اور دعائیں اس طرح مانگو اپنے لیے یا اللہ ان اگلوں پچھلوں پر رحم فرما یا اللہ ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما جو اپنے لیے وہاں پر دعا مانگنے کا فرمایا ہے اور پھر قبرستان والوں کے لیے اس سے پتا چلتا ہے فرمان رسالت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ جگہیں قبولیت کی ہیں تو تجربے ہیں برحق کوئی شک نہیں لیکن تجربوں سے بڑی بات مستفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے یہ ایسی دلیل ہے یہ نا چیز ایک مرتبہ امام عبد الغنی نابلسی سی رحمہ اللہ کا رسالہ پڑھ رہا تھا کشف النور بولو مرو کہڑا رسالہ کشف النور رسالہ پڑھ رہا تھا اس میں دیکھا اللہ کے پیارے بندوں کی درباروں قبروں پر مزارات پر فرمایا دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ لنا ولکم العافیہ امام عبد الغنی فرمایا دیکھ یہ لنا پہلے آیا اپنے لیے دعا مانگنے کا معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کی دربار میں جا کر اپنے لیے دعا مانگنا پاک نبی کا فرمان اور سنت ہے بولے امام عبد الغنی نے یہ بات بتائی پھر ناچیز آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے صرف لنا والا کمل آفیا یہ روایت بتائی اور ناچیز نے اگلی بھی تلاش کر لی کہ مسلم کے اندر تو یہ بھی آیا اللہ یرحم اللہ المستقدمین دینا منا والمستاخرین کہ اللہ رحم فرماؤ سڈے اگلیاں بھی تو سڈے پچھلیا بھی کیا مطلب ہے اگلے وہی جو مر گئے چلے گئے اور پچھلے کون جو ابھی آ رہے ہیں بولو بولو ہالے آنے نے رب انہوں تے بھی رحم فرما مطلب ہے سارے جگ واسطے کی جڑے ہالے آنے نے انہوں واسطے بھی دعا قبر کول کھلو کے منگنا یہ سنت اور حکم ہے اور قبولیت دی جگہ ہے اگر قبولیت دی جگہ نہ ہوں سرکار کیوں فرما دے اپنے آستے منگو ادھر ویخ اگر صرف ہوں سلام انہوں تے السلام علیکم کر کے چل بے لیا جڑیاں سرکار نے اگوں ایک دو گٹھا دعوا لمیاں اگوں دس چڈیا اپنیاں اپنیاں اپنے اپنیاں اپنے مقصد آستے تے اپنے واسطے سلام کہنے والا دعوا منگے تے اگوں لفظ دسے نے آفیت منگ رحم ہے ہاں جی تے پھر اللہ تو اے بھی منگ یا اللہ دا اجر سانو بھی دیویں کلا تک بھی نہ رکھیں کیوں اس واسطے کہ جی اونا واسطے سلام کرنے ہاں، تے واسطے دعا کرنے ہاں، تے پھر یہاں اجر سانو بھی تو لبنا چاہیے سمجھ نہیں آئی معلوم ہوا انہوں نہ حدیث تو پتا چلیا پاوے امام جزری دا خیال شریف ادھر نہیں گیا تو تجربے تک محروم رہ اپنا محدود رہنے نا چیز امام ابد امام عبد الغنی نابول سی واسطے جڑے نقطے تے پہنچیا تے مڑ اس نقطے نو اگے رنگ لایا ہے ہاں انہوں نے صرف لنا والی حدیث کا ذکر کیا نا چیز نے دو حدیثیں اور بھی تلاش کر لی ایک مسلم شریف اور نسائی کی دوسری ابن ماجہ کی اور ابن سنی کے امام امام ابن سنی رحم اللہ کی عامر یوم واللیلہ سمجھ آ گئی ہوں قبولیت دیا جگہ قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام کون سا بتایا عام مومنین کی قبریں بھی خصوصاً پھر اللہ کے صالحین کے دربار اے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں ٹھیک ہے مزید اگے چلنے ہیں چلا آگے کہ نہ چلنا اب بولو اے سبحان اللہ یہ حوالے تو ہو گئے پورے توجہ ذرا اب میں یہ ثابت کرتا ہوں مزید اگے یہ ثابت کرتا ہوں آگے کہ اسلاف امت کا بزرگان دین کے درباروں پر جا کر اپنی قضاء حاجات کے لیے دعائیں مانگنا ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ اسلاف امت کا دستور رہا ہے یعنی سلف صالحین سلف صحابہ تابعین تبا تابعین چار امام شریعت کے محدثین بزرگان دین اولیاء سب کا دستور رہا ہے سب کا اب سنیے جی سنیے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور سرکار کے صحابہ سے شروع کرتا ہوں بولو بولو بولو کس سے ان کے عمل سے ثابت کرتا چلا ہوں گا اب سنیے میرے بھائی میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو جن کے گھر میں پاک مستفا کی اونٹنی شریف جا کر بیٹھی تھی اس صحابی کی بات کرتا ہوں بولو اب ذرا سنیے جی پہلے کتابوں کے حوالے سنیں کس کن کے کتابوں کے حوالے سنیے مسند امام احمد بن اللہ امام بخاری کے استاد کی کتاب پانچ سو اٹھاون صفح جلد نمبر اٹھتیس شعیب ارنوت کی تحقیق کے ساتھ کس کی تحقیق پانچ سو کتنا سفر تھا یہ جی حد تھنا عبد الملک بن امر حد خنا کثیر بن زید داود بن ابی صالح کالا اکبل اکبر امروان یومن فواجہ دلاج الوادق کالا تدری تصنعه فاقبل عليه فاذا هو ابو ايوب فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمات الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير اهله مروان آیا دیکھتا ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر رخ مبارک رکھ کر بیٹھا ہوا ہے فقالا مروان نے آ کر کہا تجھے پتا ہے کیا کر رہا ہے فاق بلا ہے مروان نے دیکھا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے فقال نعم حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جی ہاں مینو پتا ہے میں کتنے آیا ہوں توجہ ہے مروان آیا دیکھا کن کو ایک شخص ہے قبر انور پر منہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اگر کہتا ہے ماں اتدری ماں تسنا پتا ہے تجھے کیا کر رہا ہے تو وہ وہاں بھی ذہن کا تھا بے شرک کر رہا ہے دیکھا حضرت ابو ایو بنساری تھے آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما تلا میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کن کے پاس آیا ہوں ولمات لا کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہو آگے آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دین پر اس وقت نہ رونا جس جس وقت کے دیندار لوگ دین کے بادشاہ بنے فرمایا اس وقت رونا جب نہ اہلت نہ لائق لوگ بے دین دین دین کے بادشاہ بن جائیں مسلمانوں کے حاکم بن جائیں یہ حدیث پاک آگے آپ نے سنائی اب ذرا دور غور سے توجہ سے سن کے جناب سننا اس حدیث کے میں اور حوالے مزید سناتا ہوں اب توجہ ہے ادھر دیکھو بھائی یہ الحق ادھر دیکھو المسترک امام حاکم نے شاہ پوری کی حافظ شمس الدین رحبی رحمہ اللہ کی تلخیص کے ساتھ بالکل وہی واقعہ بالکل وہی واقعہ جو ابھی سنایا امام حاکم فرماتے ہیں سند صحیح ہے سند صحیح ہے اور بخاری مسلم کے مطابق ہے نیچے امام زاہبی بھی فرماتے ہیں تائید میں صحیح ہوں یہ جناب صفحہ سن لو اس کا کتاب الفتن والملاحم ملاحم پانچ سو پندرہ صفا جلد چوتھی دار المعرفت بیروت کی چھپی ہوئی بار کی اور سنیے بھائی ہاں۔ پانچ سو پندرہ صفا جلد نمبر چار بولتے نہیں اللہ یہ تاریخ امام ابن ابی خیسمہ کون ہاں بہت پرانے امام ہیں میرے بھائی بہت پرانے امرو دو سو اور اناسی ہجری میں ان کی وفات ہے جن کی کتاب کا والا ہے دو سو اناسی ہجری یعنی یہ تیسری صدی میں وہ گزرے ہیں جن کو اسلاف کی صدیاں کہتے ہیں پہلی دوسری تیسری تین صدیاں جو ہے نا اسلاف کی شمار ہوتی ہیں توجہ ذرا میرے بھائی التاریخ تاریخ القبیر امام ابن ابی خیسما محدث یہ حدیث کی تاریخ ہے ہاں حدیث کے لوگوں کی تاریخ ہے عام تاریخ نہیں ہے سبحان اللہ آپ ذرا سن لیجئے دو سو دو سو تراسی دو سو تراسی سفا سند پڑھتا ہوں حد سنا ابراہیم بن المنذر ساتھ بتاتا چلتا ہوں یہ کون کون ہے سبحان اللہ سند پڑھتا ہوں سند ہاں، رگڑا نکالتا ہوں پہلے راوی پہلے شخص ابراہیم بن المنظر ہیں صدوق بہت سچے ہیں تقریب التحویب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا اگلے شخص جن سے انہوں نے لی حدیث وہ سفیان بن حمزہ ہیں وہ بھی صدوق ہیں بہت سچے ہیں یہ بھی تقریب التحریب میں اگلے شخص کثیر بن زید ہیں کثیر بن زید ہیں ان کے متعلق بھی ہے سدو کل یوختے ہو کبھی کبھی خطا کرتے ہیں بہت سچے ہیں جھوٹ کبھی نہیں بولا جھوٹ اگلے انل مطلب یہ مطلب کون ہیں مطلب بن عبد اللہ بن مطلب بن حنطب المخزومی ہیں صدوق ہیں کثیر التدلیس والے رسال ہیں یہ بھی تقریب و کے اندر ہے اس روایت کا کم از کم درجہ یہ بنتا ہے کہ یہ حسن ہے حسن صحیح نہ بنے تو حسن ضرور ہے حسن سے نیچے درجہ اس کا نہیں گر سکتا بولو کنا واگا سٹ کے میں چیلنج کر کے پیا بابیا نو آخو بئی مانو چیلنج چشتی پیا سنت کنت درا کر کے دسیا ایمان نال دس جن روایت کرنے والے بندے ہیں سارے بارے دسیا کہ نہیں فلاوا نے سچا فلانا بھی سچا فلا کوئی کوڑا بندہ بچ مڑ کی کوڑی ہے جدو سارے جو سچے نے خالی بھی سچے نہیں صدوق مبالغہ کا سیگا ہے بہت سچے ہیں یہ حوالہ ہے سن لو ادھر داؤد بن ابھی سالے آئے تھے اس پر یہ البانی خبیص لکھتا ہے کہ وہ مجھول ہے فلان ہے کیسے حدیث صحیح ہے ہم نے وہ سند نکالی جس میں وہ راوی ہی نہیں ہے نہیں لگی ہم نے وہ سند نکالی جس میں وہ راوی نہیں ہے جس پر البانی بک بک کرتا ہے بھابیوں کا کا البانی عرب کا ہاں جی البانی تیری مر گئی نانی نیری پریشانی امت لی شتانی اور سمجھنے لگی اے ویک دے جڑے لفظ نے سند حسن کے جو الفاظ ہیں وہ کمال ہیں سنا دوں یہاں کے الفاظ سنو جا یرید ان یسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے آتے ہیں فجا مروان وہ کدال کا فاخت بے رقبت ہی مروان گیا مروان آیا دیکھا اسی حال کے اندر ہیں کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں فاخت بے رقبت یان آ کر گردن سے اس نے پکڑا کہنے لگا حل تدری ماتس نہ ہو کیا پتا ہے تجھے کیا کر رہا ہے فرمایا قدر ہے تو میں جانتا ہوں انی لما تل خادرا والا لہا میں کسی سن بے حرکت کے پاس نہیں آیا جو ہلتا چلتا نہیں ہے اور پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو رسول اللہ کے پاس آیا ہوں ادھر دیکھ خادر ان توجہ خادر ان لمبا تل خادرا خادے رن خا رن کیا مانا ہوتا ہے سن جڑا او آرام نال پیار ہوئے تو ہلے چلے نہ جس طرح کے اصل خدر کہتے ہیں خدر اس پاؤں کو کہتے ہیں جو سو جاتا ہے جب پاؤں سو جاتا ہے تو ایمان سے بتا وہ ادھر ہل ہلنا چلنا بس چھوڑ دیتا ہے سو جو گیا ہے جی آپ فرماتے ہیں میں کسی سن کے پاس نہیں آیا نہ پتھر کے پاس آیا ہوں کیا مطلب نہ یہ پتھر ہے اور نہ ہی دوسری میت کی طرح یہ سن ہے سویا ہوا ہے اور کچھ کرتے نہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں جس طرح آپ رسول اللہ تھے آج بھی اسی طرح رسول اللہ ہیں جیسے آپ چلتے پھرتے تھے آج بھی اسی طرح ہیں اور اندر نماز وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں اسی وجہ سے مسلم شریف کی صحیح حدیث میں آ گیا سرکار نے فرمایا میں نے میراج کی رات موسا کلیم کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں یہی یہی رات یہاں پر بتایا حضرت سید ابو ایوب انصاری نے کہ یہ خالی یہ نہ سمجھنا کہ حضرت موسا اپنی قبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور رسول اللہ سو رہے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو لانتی وہابی بن جاؤ گے یا مروانی بن جاؤ گے ارے عقیدہ یہ ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں مستفیٰ بھی نمازیں پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آئی کتنے تک بجن گے ہاں میں ٹھے خوہ چ نہ چھوڑا ہاں اگلے گھر چڈ دیا گا جدو یہ دو جان گے اللہ سان پنا جی سانو رب وا دلا شریک مولا صحیح سنی عقیدے دے ماریا نا تے پھر ساری بچت ہو جانی گل سمجھا جی یعنی عقیدے کی وجہ بچہ ساری ضرور ہو جانی یہ تو عقیدے کی وجہ نپے جان گے عقیدے کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اگلے گھر چڈ کے پھر چڈا گے سمجھ نہیں لگی گل جی اگلا گھر یہ رب نے وکھاؤنا ہے اتنے وکھا دینا اپنی گمراہی ذرا اپنی گمراہی ذرا توجہ نال سمجھ لے تیری گمراہی کا تیروں پتا لگ جائے اونتری دیا کہ تو کیڑا مذہب لے پھرنا ہے سمجھ نہیں ہو لگی اس واسطے ادھر ویخ ویخ ادھر ہوئے لانتی پوچھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں حدیثوں میں آ گیا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے موسا کلیم کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ وہاں بھی کتے کہتے ہیں حضور سو رہے ہیں بس وہ جس طرح کے دوسری میت پڑی رہتی ہے نا اسی طرح حضور پڑے ہوئے ہیں لکھ دی لہنت مورسا کلیم کھڑے ہو کے نماز پڑھن مستفا باقی وانگو نوز باللہ من ذالک آپ لمے ہی پائے نے اور بھائی مانا شتانا اور سورا خبردار یہ عقیدہ نہیں میرے مستفا دے ابو ایوب انصاری دا جو عقیدہ ہے وہ سنی دا عقیدہ ہے آپ نے کیوں فرمایا آپ نے کیوں فرمایا کہ میں سن کے پاس نہیں آیا بے حس بے حرکت کے پاس نہیں آیا ولم الحجرا ولل حاجرا اور نہ ہی پتھر کے پاس آیا ہوں کیا مطلب کہ نہ پتھر کی سب طرح سمجھنا نہ سمجھنا بے حص و حرکت سو رہے ہیں کہ نہ بلکہ یہ ہے جس طرح زندگی میں باہر باہر زندگی شریف ظاہری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ہاں جی رسول تھے اسی طرح رسول ہیں اسی طرح رسول ہے تو میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں بے حص و بے حرکت کے پاس نہیں آیا اس سے پتا چلا جو رسول ہے وہ بے حص نہیں ہوتا قبر کے اندر جانے کے بعد بھی جو بے حص ہے وہ رسول نہیں ہے یہ وہ بتا وہ یہ بتا رہے ہیں اے سمجھ نہیں آئی ہاں, ہاں، نوکر صاحب لکھ دی لانت یہ نوکر کا نہیں لوفر صاحب کا لوفر صاحب کا کی مطلب یہ لوفر ہے جہاں صابہ چمڑیا کھڑا نوکر نہیں لوفر ہے بولو ہونا لمب لوفر لچے لوفر خیر آگے پھر وہی بات اور سنیے میرے بھائی اس کے بعد اسی جلدوں والی کتاب آ گئی میدان میں تاریخ و دمشق کبیر جلد نمبر ستوجا کتنا جلد بالکل وہی واقعہ سفا نمبر دو سو انچاس وہی بات بالکل اسی طرح کی روایت توجہ ہے اب یہاں پر جو بتانا چاہتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کثیر بن زید اچھا یہاں پر یہ دونوں طرح آئی ہے بھائی یہ حدیث ایک داود بن ابی صالح سے کثیر بن زید روایت کر رہے ہیں دوسرا مطلب بن عبداللہ اللہ وہ جڑا اتے تاریخ کبیر جڑا ہے انہوں تو یعنی کثیر بن زید دو شخصوں سے روایت کر رہے ہیں مطلب بن عبداللہ سے بھی اور داود بن ابی صالح سے بھی داود بن ابی صالح سے بھی جب دو سے روایت کر رہے ہیں تو داود بن ابی صالح اس میں کہتے ہیں کلام اعتراض ہے تو اگلا مطلب یہ دو رڑ گئے روایت بن گئی پکی حسن ہاں جی مطابات آ گئی مطلب بھی مطابات کر رہے ہیں اور جڑی البانی نے بکواس کی ہے البانی خبیص نے اپنے سلسلے ضعیفہ کے اندر یہ سارا سلسلہ ہی ضعیفہ باقی ٹھیک ہے یہ اس خبیص کی کتاب ہے جس کے اندر اس نے اپنے دگا بازیوں اور داجل اور مکاریوں اور فریبیوں سے اس نے اس حدیث کو ہاں جی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے توجہ میاں کہ بالکل یہ دلیل حجت پکڑنے کے قابل نہیں ہے یہ دیکھ یہ دابود بن ابھی سالے تک رہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو جو مطلب ہیں کثیر بن زید نے ان سے روایت واہمن کیا کی ہے اور خبیص تجھ پر وہی آئی ہے یہ وہمن روایت نہیں ہے کثیر بن زید دو شخصوں سے روایت کر رہے ہیں ایک داؤد بن ابی سالے سے ایک مطلب بن عبداللہ سے جب دو سے روایت کر رہے ہیں تو ایک راوی اگر کمزور ہے تو دوسرا ٹھیک ہے دو مل گئے بات پکی ہو گئی اصل بات یہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ اس خبیص کا رد ہو گیا سبحان اللہ اچھا حضرت کی بات ختم ہو گئی ایک اور صحابی سبحان اللہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی سبحان اللہ کون کون یہ کون ہے حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں زید وہ پاک بیٹے ہیں سرکار کے منہ بولے بیٹے متبنا جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متبنا منہ بولا بیٹا حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت کون ہے زید ان کا قرآن پاک میں نام آیا ہے اور کسی صحابی کا قرآن میں نام نہیں ہے چاہے مولا علی ہوں چاہے صدیق اکبر بھی ہوں ایک یہ ہے حضرت زید ان کا قرآن پاک میں نام آیا ہے بولو بولو کیا آیا پھر ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت اسامہ اسامہ بن زید یہ وہی اسامہ ہیں جن کو ملک کے شام کے لشکر کا سردار بنا کر مصطفیٰ کریم نے بھیجا تھا اور مدینہ سے باہر پہنچے تھے تھوڑا سفر کیا تھا تو آپ کا وصال شریف ہو گیا تھا یہ وہی اسامہ بن زید ہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہاں، یعنی یہ حضور کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ بیٹا جو بنا لیا تو بیٹے کا بیٹا بھی تو پھر اہل بیت میں شمار ہو جائے گا حضرت اسامہ بن زید صاحب بھی ہیں اب ذرا توجہ سے دن میرے بھائی حوالے سنو روایت سنو یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان محدث ابن حبان امام بخاری کی طرح محدر ہیں بولو مرو کن کی طرح محدث ہیں انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا یعنی عہد کیتا ہے اپنے نال کہ اس کتاب صرف صحیح حدیث لیاواں گا دوجیاں نہیں گا ذرا بولو چا تو اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے نا کیونکہ اپنی صحیح کتاب میں لا رہے ہیں لیجیے سنیے جی حوالہ نمبر چار سو اکاسی سفر کتنا کتنا چار سو اکیاسی صفا محدث ابن اسحاق صالح بن کیسان سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ وہ فرماتے ہیں رہے تو اسام عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسامہ بن زید کو دیکھا وہ رسول اللہ کی قبر انور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے فخارا جا مروان بن الحکم وہی مروان آیا وہی وہابیاں دا پیشوا آیا فکال تسلی تسلی قبر قبر کی طرف نماز پڑھ رہا ہے فقال انی احبہ حضرت فرماتے ہیں اسامہ بن زید میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں فقال له قولا قبیحا بڑی بری بات کہہ دی مروان خبیص نے آپ جب جانے لگا حضرت اسامہ نے فرمایا مروان تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور وہ حاکم تھا نا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بے شک اللہ بے حیا بے حیا تبھی یا بے حیا تکلف بننے والے سے بغض رکھتا ہے اور تو بے حیا بھی ہے اور بے حیائی تکلف کے ساتھ بھی کرتا ہے یہ حدیث مبارک کا ایک حوالہ ذکر بغض اللہ جل والا من سے صحیح ابن حبان کے اندر امام ابن حبان یہ عنوان ڈالتے ہیں نیچے دلیل میں وہی حدیث پیش کرتے ہیں معلوم ہوا ابن حبان رحمہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر قبر انور کے ساتھ نماز پڑھنا حضرت اسامہ بن زید کا ثابت ہے سبحان اللہ اور سنوئے یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق بالکل ٹھیک ہے پہلے بتا چکا ہوں کہ مالکی مذہب کے اندر قبر سامنے بھی ہو تب بھی نماز مکرو نہیں ہوتی سمجھ آئی ہے بشرط خدا نہ سمجھے نہ بت نہ قبلہ سمجھے نہ بت سمجھے سمجھے بس نبی پاک نے فرمایا سارے روئے زمین تو یہ قبر ہے میں پڑھ رہا ہوں نماز میں اپنی رب کی پڑھتا ہوں لیکن یہ امام مالک کا مذہب ہے ہمارے مذہب میں قبرستان میں نماز مکرو ہے اور سامنے قبر رکھ کر پڑھنا مکرو تاریمہ ہے حرام ہے نہیں پڑھنی چاہیے مکرو تاریمہ ہے ہمارے مذہب میں اور امام مالک کے مذہب میں وہ جائز ہے سمجھ نہیں بات کی آئی ہو سکتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے مذہب میں بھی صحیح ہو اور ظاہر بھی یہی ہے ظاہر بھی یہی ہے بولے کیوں کہ امام مالک جیسا امام جو ہے اگر وہ کہتا ہے تو لازمن بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا تو بولتا نہیں یار وہ شریعت کا امام ہے بغیر اجت بغیر دلیل کے کیسے بات کرتا ہے خیر ہم اپنے امام کے مذہب کے پابند رہنا قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی قبرستان کے ساتھ مسجد ہے تو پڑھ لو سمجھ نہیں آئی لیکن اسی نے بنا چلا جائے جو اس کے ٹمپر نے بنا رکھا ہے قبرستان میں قبر قبران کول مسجد ہوے تو مسجد گرانا فرض قبروں کے قریب مسجد ہو تو مسجد گرانا فرد نماز اس کے اندر پڑھو گے تو باطل ہوگی یہ دیکھ نبی پاک کے صحابی ہی نماز قبر انور رسول کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور نماز باطل نہیں ہوتی ادھر دیکھ بڑھ کے میں بتاؤں اما عائشہ صدیقہ کا پاک جب نبی پاک دفن ہوتے ہیں جب نبی پاک دفن ہوتے ہیں پھر حضرت ابو بکر دفن ہوتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم دفن ہوتے ہیں اما پاک وہی حجرا تھا وہ وہی کبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار بن گیا اب اسی حجرے میں اما عائشہ نماز پڑھتی ہے اگر نماز نہ ہوتی تو اما عائشہ کی کیسے ہوتی خبیصوں سے پوچھ جب سرکار دفن ہوئے ہیں تو اما عائشہ نماز کے لیے باہر چلی جاتی تھی سبحان اللہ کیونکہ آپ کا تو گھر بھی وہی ہے نا اسی کمرے میں اسی حجرے شریف میں آپ کی رہائش اسی حجر شریف میں رسول اللہ مدفون ہوتے ہیں اسی حجرے میں آپ کی رہائش اسی میں صدیق اکبر تو ایسی ہی باتوں سے امام مالک نے دلیل پکڑی اے اب سمجھ نہیں آئی اب اور حوالے سنیے ذرا اسی حدیث کے ایک حوالہ آپ نے سن لیا تو ہے یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب شمار ہوتی ہے میرے بھائی المختارہ الحادیث المختارہ یہ جلد نمبر چار ہے میرے ہاتھوں میں مکے شریف سے چھپی ہوئی ہے بولو اے ضیاء الدین مقدسی بہت بڑے ضیاء مقدسی بہت بڑے امام محدث ہوئے حنبلی ہمبلی مذہب کے ضیاء الدین مقدسی انہوں نے بھی اپنے ذہن شریف کے مطابق صحیح اور حسن حدیثیں اکٹھی کی ہیں کوئی ضعیف حدیث جمع نہیں کی ادھر دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ایک اور چیز دیکھو کیا لکھا ہوا اوپر صحاح الاحادیث فی متفق کا الح اہل الحدیث صحیح حدیثیں ان باتوں میں حدیث والے لوگ جن پر اتفاق کر چکے ہیں سنو ادھر دیکھ یہ جو ضیاء الدین مقدسی کی مختارہ دکھائی اس کی ترتیب کی حافظ توجہ یہ ان کے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے تھے ابن القحال ابن القحال پھر ترتیب دی یہ دو اچھا دو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب یعنی وہ ضیا مقدسی کی جو ہے المختارہ وہ دو محدثین کی ہے ضیا مقدسی کی بھی ہے اور ان کے بھتیجے ابن الکحال دونوں پھر ترتیب جو دی ہے حدیثوں میں تو وہ ہے ابو سعادات مقدسی اب جو پہلے ہیں ضیا مقدسی ان کی وفات ہے چھ سو تینتالیس ہجری میں جو ان کے بھتیجے ہیں ان محدث کی وفات ہے چھ سو اٹھاسی ہجری میں جو ترتیب دینے والے ہیں ان کی ہے سات سو ستائیس ہجری میں اب کتنے پرانے امام لوگ ہیں یہ سنو ذرا سنو سنو سنو جلد نمبر دیکھ لو دار القتب علمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے جلد نمبر پانچ نوے نمبر سفا بولو اے کتنا سفا ادھر دیکھو میرے بھائی ذرا اپنی نظر اٹھانا یہ آ گئی رہ تو اسامہ اب اسامہ ماتا زیدن جو صلی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مروان بن حکم اکم الى قبری فقال انی احبو فقال له قولا قبیحا وغیرہ وغیرہ آگے لکھا ہوا ہے حسن حدیث حسن ہے کیا ہے حدیث حسن ہے اور حوالہ سنیے یہ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی لمبی کتاب جامع المسانی محدث ابن کثیر کی جو کبھی تقریباً چالیس جلدوں میں آئی تھی اور میرے پاس باریک خط میں تقریباً انیس جلدوں میں آئے یا بیس میں آئے جامع المسانی دے و سنن محدث ابن کثیر کی اس کی جلد نمبر ہے پہلی جلد نمبر اور صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ بولتے نہیں سبحان اللہ اور بولو مرو سبحان اللہ پاس رکھ لینی پیدا گئی حدیث کی کتاب مجمع الزوائد حضرت ابو ایوب انصاری والی بات وہ پچھلی جڑی آئی سی جلد نمبر پانچ سفا نمبر تین سو سولہ اب بولو مرو تین سو سولہ تین سو سولہ یہ آ گئی وہی بات آہا تاریخ دمشق کبیر حضرت اسامہ بن زید والی روایت جلد وہی ستوجا صفحہ نمبر دو سو انچاس وہی ایک ہی سب آئے بولتے نہیں ہاں یہ فرماتے ہیں اسامہ بن زید کو دیکھا ایم عائشہ کے حجرے پاک میں لیٹ رہے تھے توجہ رافعنا قیرتہو آواز اچھی نال کچھ پڑھ رہے سن کوئی نبی پاک دی نات حمد و سنا تاری نبی پاک دی نات دے کوئی شیر عربی اچھ پڑھ رہے سن ورائے تو ہو یو سلی اندہ قبر نبی پھر نماز پڑھ رہے تھے اور مروان آیا اور پھر اگلی بات وہ ساری سمجھ آگئی کہ نہیں آئی دو صحابہ کا آنا ثابت اور ایمان سے بتا جو آ کر وہ نماز وہاں پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں ہاں جی کوئی چہرہ انور رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تو قبولیت کی کچھ جگہ سمجھ رہا ہے برکت والی تو آیا ہوا ہے نا اگلا حوالہ سنیے میرے بھائی توجہ تاریخ القبیر کے اندر بھی ہے وہ بھی یہاں رہ گئی تھی بات حضرت اسامہ بن زید والی ادھر بھی ہے تاریخ القبیر اس کے اندر بھی ہے اچھا جی یہ مسئلے یہاں ہو گئے تے اگلی بات سن یہ کتاب ہے تحریب الاسماء واللغات بولو بولو بولو کیا نام ہے واللغات الاسماء کا حصہ الاسما والا حصہ یہ کن کیا ہے امام بھی جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے سبحان سبحان اللہ! اللہ! چار سو انتالیس سفا ہے چار سو انہوں نے جہاں سے بھی لیا میں یہ نہیں جانتا لیکن میں ان سے حوالہ بتا رہا ہوں حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں کون رقبا رقبہ بن عامر صحابی پاک ہیں حضرت فاروق کے اعظم کے دور میں یہ قاصد تھے کیا تھے قاصد تھے جب دمشق فتح ہوا مدینے شریف میں آئے سات دن لگ گئے آتے ہوئے جب مدینے سے یعنی فتح دمشق دمشق کے فتح ہونے کی خبر لائے کیونکہ تھے خبر لائے فاروق اعظم کے پاس تو دمشق سے مدینے تک پہنچنے میں دن لگے سات جب مدینے سے واپس پھر دمشق گئے تو پھر کتنے دن لگے دو دن بلکہ ڈھائی دن صرف ڈھائی دن لگے توجہ کیوں کہ انہوں نے بے ہی عند قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فی تقریب طریقے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا مانگی دربار رسالت میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ سفر کرنا ہے واپس جانا ہے آپ مہربانی فرمائیں سفارش کریں سفارش کریں یہ راستہ جلدی طے ہو جائے آئے تھے مدینے میں تو دل لگے تھے دل لگے تھے ساتھ گئے تو نبی پاک کی قبر انور کے ساتھ دعا مانگنے اور حضور کی سفارش کی برکت سے دل لگے ڈھائی یہ ہے تہذیب الاسماء واللغات امام نابوی کی سمجھ آئی ہے آگے چلیے میرے بھائی رجا دیا رجا دیا الحاد والمثانی مسانی کتاب کا حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہے الحاد والمثانی مسانی حوالہ سن دے وہابی نو لگ جانی پریشانی یہ کس امام کی ہے محدث کی ابن ابی عاصم ابن ابی عاصم سواد کے ساتھ کس سن کیا ہے سوڑ دو سو ستاسی ہجری میں ان کی وفات ہے پیدائش پتہ نہیں کب ہوگا یعنی امام بخاری کا دور اور ان کا دور ایک ہے اب بولوں مرے اور ان کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے کتاب السنہ اس پر شرح اس پر شرح لکھی زلال الجنہ کے نام سے البانی وہابی سور نے وہ میرے پاس وہ بھی ہے اس کا حوالہ سنو توجہ ہے حوالہ انج کھا جائے کھا جائے ٹان ماسا ماسا ٹان ٹان کرن دین اگلے ٹان ٹا کرن لگے تو اتے ہی ختم ہو جائے توجہ نال سمجھا تبجیے مرو بول دے نہیں سفا نمبر تی تی تی چھتی چھتی چھتی چھتی چھ چھ تیتی بائے میں چھتی آ چوتی سفر یہ حدیث یہ پتا ہے کتاب کیا الحاد والمثانی یہ صحابہ کے صرف ذکر پر ہے حدیثیں ہیں اور صحابہ صحابی کا نام لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں انہوں نے کون کون سی حدیثیں روایت کی ہیں توجہ مرو صحابی جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ صحابی کا نام کیا ہے طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں سبا جگہ کا نام ہے وادی وادی نہیں ہوتا لفظ اسبا سین بے البا عین درندوں کی وادی اس کو کہتے ہیں وہاں پر درندے ہوتے ہوں گے یہ شہید کیے گئے تھے وادی سبا میں کچھ صحابہ اور اسی وادی سبا میں جگہ ہے قبر شریف ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی حضرت الحجرتین وہاں پر کچھ جگہ ہے حضرت الحجرتین امام ابن ابی عاصم فرماتے ہیں وہ قدر ہے تو جماعت ادا ہوم ادا ہوم آخاد ہوم امر سدا قبر ہی فصل مال ودہا بے حضرت ہی وکان یورف الجابت واخبارانا مشائخنا قدیم انہم رو من کان قبل ہم وکان آدم کثیر شار رجلن حسن الوجہ رقیق غرتین اب یہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قبر انور حضرت الحجرت میں اسی وادی سبا کے اندر فرمایا میں نے علم والوں اور فضیل تو شانوں والے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک نہیں دو نہیں پوری جماعت کو ادا ہوم آخر ہم امر جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آتی ہے کاسا سبر سیدھے چلے جاتے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قبر انور پر سلام کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں فرماتے امام ابن ابی آصف میں نے اپنی آنکھوں سے بزرگان دین کو دیکھا یہ دو سو ستاسی میں وفات وفاتن کی اب بتا جن کو یہ دیکھتے ہوں گے وہ کس سن کے لوگ ہوں گے اور سن آگے فرماتے ہیں وکانا یورف الجابت یہاں پر تو قبولیت بالکل پہچانی جاتی تھی ہر کسی کو معلوم تھا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے وہ اخبارانہ مشائق ہونا قدیم ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس فرماتے ہیں پیش بہا ہمارے مشائق نے ہمیں پرانے وہ بھی پرانے دو سو ستاسی کے تو یہ ہیں تو ان کے پرانے مشائق وہ تو دو سو سے بھی پہلے لے کے ہوں گے فرمایا ہمیں دو سو توجہ ہمارے پرانے مشائخ نے بتایا کہ انہم رو من کا نہ قبل ہم یفالو فرمایا ہم سے بھی پہلے کے جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کو دیکھنے والے وہ بھی اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں جب مشکل پیش ہوتی ہے تو ہوتی تھی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے دربار میں جا کر سلامی عرض کرتے دعا مانگتے اللہ قبول فرماتا معلوم ہوا یہ کام صحابہ سے صحابہ سے تابعین سے تابعین سے تبا تابعین اماموں کے پاس چلا ہی لگا رہا آسن لوگ کتے ہو اگر کہتے ہو اے یہ کام شرک ہے تو یہ پہلے نمبر پر محدث سے بنے ابھی آسم جس نے یہ بات لکھی ہے پہلے اس کو مشرق کہو آج کے بعد کتے ان کی کتابوں کا حوالہ نہیں دے سکتے کیوں اس واسطے کہ یہ مشرق ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق تو مشرقوں کے حوالے تمہارے پاس نہیں چل سکتے الحمدللہ ہم سننی ہیں یہ ہمارے امام بھی سننی ہیں ہمارا حق بنتا ہے سننی سننی کے حوالے پیش کریں ہمارے نظریے میں ہمارے عقیدے میں یہ مسلمان ہیں سنی ہیں ولی ہیں بزرگ ہیں محدث ہیں سب کچھ ہے تمہارے عقیدے اور نظریے میں مشرق ہیں لہذا لاکھ لانات ہے پیچھے ہٹ جا بولم رے دفے سورا حوالہ ایسا کہ نہ اتے کہہ سکتے ہیں سند کمزور ہے سکتا کیونکہ خود امام دی اپنی کتاب آپ لکھتے ہیں پہ بھی اصل میں ویختے لگے آئے ہیں ہم ایسے دیکھتے ہی اور مرتے نہیں آئے ابن تیمبیا تیری کمب ٹھپا بئی مانا ہاں سور ہے تو یہ سارا کچھ پی گیا ہے تو تے ان ہے پیچھے امام لوگ کچھ کرتے نہیں آئے ثابت ہی نہیں ہونا تو اے تیرے بوتھے دے ناسا پنا وڈا شیخ الاسلام سنو توجہ کہ نہیں ہے امام شافعی کا حوالہ سن کن کا شریعت دے تیسرے امام دا شریعت دے تیسرے امام دا حوالہ سن نال سند بھی نال اپنے امام آزم ابو حنیفہ دی شان بھی دس ویخ تھکا دیا تمہیں کتاباں بکھا بکھا کے یہ کوئی یارویں چھولے والا مول بھی تھوڑا بیٹھا ہزاروی گلیاں چھ صرف چھولے کھا کھا کے جڑیا ہی اے جناب جی ماشاء اللہ جی اے سلطانی منڈائی تے لنگڑائی تے فلانے تے فلانے تے شبیرائی تے فلانے تے جڑ گیا ممبر نو آتی جاتی شاید کو نہیں اے ملتانی سور کہڑا ہوئے کافر قریشی سمجھ لگی اے او تے پھر اگے ایک ہو رہا ملا ہاں او ملازا ڈوگر ملازا ڈوگر ایک ہو رہا جڑا ہوں بچوں ٹوکا یہ ٹوکے موکے والی گلا نہیں حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ علم دے رہا وا جن سور لگے پھر میری کتابوں کا نام ہی انہوں نہیں آ سکتے ہاں جی اتابوں کا نام نہیں لے سکتے جی آج وال مسانی ہے نا جنہ مکر لے اگے رکھ کے صرف انہوں نے آخو یہ نام پڑھ وکھاؤ کوئی پڑی جائے گا ہاں کوئی پڑی جائے گا احاد مسانا تیرا مر گیا نانا اللہ دیا بندے فدو کا ٹولا فدو کو سنتی ہے کوئی سنی سن سکتے ہیں فدو بےمان سکولی سنتے ہیں سن لے کی لکھا اتنے پر خطیب بغدادی رحم اللہ کی محدث امام مسلم شاف مذہب کے حدیث اپنی سند نال پیش کرنے والے انہوں کی وفات کدو ہے چار سو تریسٹھ ہجری میں بال مرے تاریخ و بغداد جلد پہلی بغداد شریف جتھے میرا کاؤس پاک میرا وسد ہے اس مبارک شہر دی تاریخ لکھی ہے امام خطیب بغدادی نے جلد پہلی صفحہ نمبر ایک سو پینتیس دار القتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی اخبر القاضی ابو عبد اللہ حسین بن علی بن محمد قال امبانا عمر بن ابراہیم قال نبانا علی بن میمون کالا سمیت الشافیہ یقول تبرک بے ابھی حنیفہ وہ اجیو کل یومن یعنی زائرن فیضا ارادت لی حاجت صلی اللہ رکعتین وجہ تو الہ قبری و سالت اللہ تعالی الحاجت اندو فما تبعد عن لی حتی تقضا سند پہلے سند دو سنو پہلا راوی قاضی ابو عبداللہ سیمری کان صدوقا وافر العقل بہت سچے تھے دوسرا راوی توجہ عمر بن ابراہیم کون کتانی بغدادی مسند امام خطیب بغدادی نے خود کہا بہت مضبوط اور سیکا ہے اگلا راوی علی بن میمون رقی ہیں رقی ہیں ابو حاتم راضی فرماتے ہیں سکھا ہے امام ابن حبان نے کتاب السقات میں ان کا ذکر کیا ہے ان سے اگلے ہاں بات ختم ہوگی راوی مک گئے راوی سارے سکات لوہے دیٹھ بن گئے وہ کہتے ہیں اب علی بن محمون فرماتے ہیں میں نے امام شافی سے سنا ہے میں ابو حنیفہ کے ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں ان کی قبر کے پاس روزانہ آتا ہوں زیارت کرنے کے لیے جب کوئی حاجت مجھے پیش آتی ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اور آتا ہوں قبر کے پاس اللہ تعالی سے حاجت مانگتا ہوں پوری ہو جاتی ہے فما تبا نہیں ہتھا قبر دور نہیں ہونے پاتی یعنی قبر تو ہٹ کے آلے چل نہیں ہے رب پوری کر چڑ دے سمجھ نہیں آئی پتا چلا ساڈے امام آزم خلاف زبان کھولن والا کتا پونک پھردا ہے باپ بھی سورا تے وہ امام ہے جس کی قبر پر امام شافی دعا مانگتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں اور حاجتیں پوری کرواتے ہیں سمجھ نہیں آئی یار ان سے کہو کہ خطیب بغدادی بھی مشرق امام شافی بھی مشرق کیوں ہوئے قبر سمجھ آئی کہ نہیں آئی سنو ایک اور حوالہ سنو سنا لگا ہی جا لگا ہی جا رہے صاحب پیچھے اگے آ گیا پیچھے گل سن بیان کرنا تاکہ صحابہ پاک کے زمانے کی گل ہے توجہ نہیں آئی توجہ نہیں کی تھی جی بولو بولو مرو ادھر دیکھ بھائی اشرف تھانوی دیوبندی اشرف تھانوی او دا شگرد نام کیا ہے اس کا ظفر احمد عثمانی اشرف تھانوی کے ایویں سمجھ ملفوظات ہیں اور اے پھر کٹھے کر کتاب لکھی اے علا السنن سنن یہ حدیث کی سولہ ستارہ جلدوں میں کتاب لکھی ہے اشرف تھانوی دیوبندی دے شگرد ظفر احمد عثمانی نہ غلطی ہو گئی یار یہ اگلے حوالے آستے چھوڑ دو یہ لکھا حیات صحابہ حیات صحابہ یہ ریونڈ والی جماعت نہیں ہے ان کا جو بڑا ہے یوسف کاندلوی اس کا بیٹا تھا نہ ان کا کا اس بڑا ہے ان کا بڑا ہے الیاس کاندلوی اس کا بیٹا تھا یوسف کاندلوی اس نے کتاب لکھی عربی میں حیات الصحابہ یہ میرے ہاتھ میں ہے اصل حوالہ چلتا ہوں اصل حوالہ کس کا ہے پھر آگے چلتا ہوں سمجھ نہیں آئی بولو مرو محدث سے کثیر کی البدایا و نہایا جز نمبر سات صفحہ نمبر دو سو پانچ یہ پہلے ویسے سنا چکا ہوں تقریب میں انہوں نے آگے جن سے لیا ہے سن لے امام بے حقیقی دلائل النبوت اور تاریخ ابن عساکر رو تاریخ و دمش دمشق حضرت عمر کے حالات میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ہاد اسناد ان صحیح ہن سند صحیح ہے وہ بولو مرے سند کیا ہے صحیح ہے اور یہ مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی ہے جو امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شہبہ اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے توجہ ہے کہ نہیں بعد حضرات نے اصحاب اللہ سکا تن زمان عمر بن الخطاب حضرت عمر کے زمانے میں قحط پہنچا خشک سالی آ گئی عام الرمادہ جس کو کہتے ہیں ایک شخص آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بھاگ کر فقال یا رسول اللہ ارد کی یا رسول اللہ اس اللہ علیہ امت کا اپنی امت کے لیے پانی مانگے ہلاک ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں آتے ہیں اس کو خواب میں فرماتے ہیں اے تے عمر عمر کے پاس جاؤ اس کو میرا سلام کہے اور بتا پانی آ جائے گا بارش آ جائے گی نہ مسکونا وقلا ہوا قبل کیسل کیس پاتر رجل وہ شخص آیا حضرت عمر کے پاس بتایا یا آپ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رب میں کوتا ہی تو نہیں کرتا اب بات کو سمجھنا ذرا کیوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگنے والا تھا جا کر فریاد کر حضور اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ کر یہ کیوں ارشاد فرماتے ہیں عمر کے پاس جا تاکہ عمر بادشاہ خلیفہ ہے جب بارش کا وہ آنے کا کہے گا دنیا کو بتائے گا مدینے میں یہ دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی سب کو پتا چل جائے گا عمر کے دور میں ایک شخص بارگاہ سال میں گیا تھا بارش مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتایا تھا بارش آ جائے گی لیکن جا عمر کو بتا دے عمر کو بتا کے بارش آ جائے گی تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے بار گائے میں فریاد کرنا ان کو سفارشی بنانا وشال شریف کے بعد قبر پر جا کر مانگنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ مانگے یہ مانگے یہ مانگے یہ سنت صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے حضرت عمر کو عمر کو جناب عمر کو یہ حکم دلوا رہے ہیں بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں شخص کو عمر کے پاس تاکہ عمر بیان کر دیں دنیا کے کونے کونے میں یہ بات پہنچ جائے کہ بارگاہ رسالت قبولیت کی جگہ وہاں پر فریاد رسی ہوتی ہے ہمارا فریاد رس بیٹھا ہوا ہے تاکہ پتہ چل جائے صحابہ کی یہی سنت ہے اور وہاں بھی پر ویسے ہی لانت ہے مستفا کے یاروں کی سنوئے اب بات خواب کی نہیں ہے اگر بدت شرک ہوتا تو حضور کے صحابی حضرت عمر آ کر اعلان کیوں کرتے سمجھ نہیں آ رہی یہ حوالہ لو ایک لٹ توجہ اور اتنے کی لکھا کتے نے تھلے کیا لکھ ہے اے جڑے بشار عبد القادر ارنوت بشار آباد تے وابڑے نے کنجر یہ تھلے البدایا و نہایت لکھتے پے نے اتنے امام ابن کثیر نے لکھا سند صحیح ہے کہتا ہے لیکن مالک الدار تک مالک الدار یہ مجھول ہے قصہ لہذا ضعیف ہے اب بات کو سمجھنا وہ انہوں نے زوف انہوں نے مانج بڑھیا ہوں نا ہوں ادھر ویخ میں اتنے جرا کرنا ذرا یہ مالک الدار کو ضعیف کہہ رہا ہے خبیش یہ مالک الدار کون ہے پتا ہے سن کتابوں کے حوالے سن اور یہاں پر میں نے سارا کو لکھا ہوا ہے مالک بن اعجاز مالک الدار کے لقب سے مشہور تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایتیں حدیثیں سنتے رہے حضرت عمر سے سنتے رہے حضرت معاذ ابن جبل سے سنتے رہے ان سے روایت ان کے بیٹے اون نے کی ہے اور عبداللہ نے کی ہے اور ابو صالح سمان نے کی ہے عبد الرحمان بن سعید بن جربو نے کی ہے یہ حضرت عمر کے دور میں خزانچی تھے ایمان سے بتا کس درجے کے امانت دار ہوں گے جن کو حضرت عمر جیسے خلیفے نے اپنے خزانے کا خزانچی بنایا بولتے نہیں حضرت عمر نے مسلمانوں کا خزانہ ان کے سپرد کر رکھا اچھا توجہ فتح الباری شریف فتح الباری شریف لکھو جلد دوسری صفحہ نمبر چھ سو پچیس کتاب الاستسقاء تاریخ ابن عساکر جلد چھپن صفحہ نمبر چار سو انانوے بلکہ اور لطف کی بات سنیے امام بخاری کی تاریخ کبیر اس میں بھی ان کا ذکر خیر ہے علی صحابہ کے اندر حافظ نے حافظ ابن حجر اسکلانی نے صحابہ کتاب میں فرمایا لہو ادرا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے زمانہ رسالت خود بھی پایا ہے زیارت نہیں کر سکے لیکن آپ کے دور میں زندہ تھے بولو مرے ادرا کے صحبت نہیں تو ادرا کے زمانہ رسالت ہے اچھا سن تو اب تین چار شخص ان سے راوی ہیں تو اے مجھول ذات نہ ہوئے اب ہو گئے مجھول الصفات مجھول الصفات کو کہتے ہیں مجھول الحال اور مستور اور جمہور امام نبوی نے وہ مرے شرح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جو مستور الحال راوی ہو جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اس کی روایت حجت اور دلیل بنا لی جاتی ہے کتیا القصت و ضعیفت تیری ماں ضعیف ہے تیرا پیو ضعیف ہونا خبردار جی اس روایت ضعیفہ کر اور کتے آئے دس دا سے چلو جی ضعیف آ کی جانا ہے تو ضعیف ہے ضعیف ہے من گھڑت تو نہیں اور کتے آ ضعیف من گھڑت تھوڑا ہوتا ہے جھوٹ اور ہوتا ہے ضعیف ہر بات اور ہے سمجھ نہیں آ رہی اب میرے بھائی امام شافی رحمہ اللہ کا بتا چکا ہوں ان کے بعد آئیے آگے چلیے یہی واقعہ جو آپ کو یہ حیات صحابہ میں دیوبندی بندی لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے سنا صحیح ہے یہ کون لکھ رہا ہے یوسف کاندلوی یوسف اگر یہ غلط ہوتا یہ ادھر نہ لکھتا یہ حیات صحابہ لکھ کر اپنے ریونٹ والوں کو بتا رہا ہے کہ صحابہ کی زندگی اس طرح کی تھی تم بھی اسی طرح گزارو تاکہ یہ نشے کی منڈی لگ جائے ہاں، انہوں نے پوچھ بھائی مان دیا پترا ذرا دستے صحیح یہ تو نشے کی منڈی ہے تیرا مرکز تو صحابہ کی زندگی لکھ کر ان کو دے رہا ہے نشے کی منڈی نشے کی منڈی میں صحابہ کی زندگی کیا چلے گی وہ بولتے نہیں ہوئے نشے کی منڈی اور صحابہ کی زندگی کوئی تک بنتا ہے انہوں نے تو کھڑک سنگھ کی زندگی دس کہ جی؟ وہ بولو مرے کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں سے کھڑکنے سے کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ <laughs> سمجھ آ رہی ایک تھا کھڑک سنگھ سکھ تھا ہاں تو وہ آدھے نے بڑا جابر سی تو پھر وہ واسطے کسی شاعر نے شعر لکھیا کہ کھڑک سنگھ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ تو وہ کھڑک سنگھ جو ہے نا اس کی زندگی ان کو پیش کرو صحابہ کی زندگی اور نشے کی منڈی یہ کیا جوڑ ہے اور مروئے کوئی جوڑ لوہے توڑ حوالہ وکھاوا جی توڑ ہی نہ ہو توڑ دے جوڑے پاک صدقہ کسی کا بھی نہیں ہونا کوڑ اور اتنے وقت مک گیا وقت مک گیا نماز پڑھ لی حوالے بڑے پے والے تھک جاؤ گے سندیا سن دیا تاکہ پتہ لگ جائے نہ کتے دے پترا دا مذہب ہی کونی نہ سر نہ منہ نہ سر نہ منہ ایویں تو تو تیری ساری ٹو ٹو بند کر دیا گے ادور جوڑے پاک دا صدقہ فدو دیا پترا تو کی سمجھائیے یار یار بھی تنہ والے مول بھی جنہوں آخان گے کتنے لکھیا ہے تو وہ بول ویک گے اگا پچھا سجوں کبھی کدھر سڈے نال تو نہیں لکھیا نہ حضور دے صدقے کتاباں دیا قطار لا چڈی امام سڈے نال نے امام سڈے نال نے انگریزی غلام وہ یہاں نے این ساری گل نماز پڑھ لیے تو پھر ویگ میں کردہ کی